رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران الاسلام محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اسلامی ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کو انسان اپنی زندگی پر اگر غور کرے گا تو اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات سے گرا ہوا اپنے ہاتھ کو پائے گا اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات میں سے جسے ہم انعام سمجھتے ہیں ماں باپ بیٹے بیٹیاں بیوی بھائی بہنیں رشتے دار مال و دولت اور دیگر چیزوں کو جس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے سے نعمت تصور کرتے ہیں ان انعامات و اکرامات میں ایک عظیم انعام اللہ رب العالمین کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو گھر عطا فرمایا یہ گھر اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ اور آج دنیا کی اکثریت اس طریقے سے اللہ رب العالمی کے بے شمار انعامات اور احسانات کی ناقدری کرتی ہے اسی طریقے سے انسان اللہ رب العالمی کی اس عظیم نعمت گھر کی بھی ناقدری کرتی ہے جبکہ گھر کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے کہ گھر اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے صرف نعمت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سعادت مندی کے طور پر بھی یہ اور آپ کو ملتا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر صحیح ترغیب و ترغیب کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من السعادہ چار باتیں سعادت کی ہے چار باتیں ایسی جو خوش بختی کی ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو تم کو عطا کر رہا ہے یہ سعادت مندی کے طور پر ہے ارغم من السعادہ چار باتیں قادت مندی کی ہے اس میں سے پہلی چیز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا الحمدلیہ نیک بیوی یہ بطور سعادت مندی اللہ رب العالمین کسی کو عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا الحمد کرنے اللہ کے رسول نے فرمایا وسعت والا گھر وسیع گھر کشادہ گھر یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور بطور سعادت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے تیسرا انعام اور تیسری سعادت مندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس نیک پڑوسی اچھا پڑوسی کسی کو مل جائے جو اس کی سہارت مندی ہے اس کی خوش وقتی ہے اسی طریقے چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اور ایک بہترین آرام دہ سواری کسی کے پاس اگر حاصل ہے یہ کی جانب سے سعادت سعادت مندی ہے تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشادہ گھر اگر کسی کو ملتا ہے تو اس گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ مندی بتایا ہے بزرگوں اور ساتھیوں کس طریقے سے آج ہم اور آپ اس گھر کی ناقدری کرتے ہیں اندازہ لگائے اس گھر کی اہمیت کا اندازہ اس گھر کی حقیقت کیا ہے اس گھر کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اس کی حیثیت اگر جاننی ہے آپ کو تو آپ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے پوچھے ایک ایسے شخص کو جو فٹ پاتھ پر ڈیرا ڈال کر وہیں پر ہے وہیں پر وہی زندگی گزار رہا ہے اگر اس گھر کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ جا کر اسٹیشن میں جا کر دیکھیں پلیٹ فارم میں لوگ جو سوئے رہتے ہیں آرام کرتے ان سے جا کر پوچھے کہ گھر کی کیا اہمیت ہے ان سے آپ پتہ چلائے پارکوں پر اور میدان میں بہت سارے لوگ رات گزار دیتے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے ان سے جا کر پوچھے کہ گھر کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر کی کیا اہمیت اور کیا وقت ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو گھر ادا کروایا تو اس گھر کی قدر کرنی چاہیے اور گھر کی قدر یہ ہے کہ انسان اگر مسلمان ہے تو اپنے آپ کو بحثیت مسلمان اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو درست کرے گھر کو اسلامی بنائے گھر کو اسلامی بنائے اور آج کے خطے کا میرا موضوع یہی ہوگا ان شاء اللہ کہ ہمارا گھر اسلامی کیسے ہو بزرگوں اور ساتھیوں بحثیت مسلمان ہماری سب سے اولین ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گھر اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے ہزار اسکوائر فٹ کا پندرہ سو اسکوائر فٹ کا دو ہزار اسکوائر فٹ کا یا اس سے زیادہ بندی ہوگی یا اس سے کچھ کم اس گھر کو محض کو کلر کر دیں اور اور آرائش کی تمام چیزیں کو مہیا کر دیں اور بہترین طریقے کا ٹوائلٹ اور واش روم بنا دیں اور ہم سوچیں کہ ہم نے بہت اچھا گھر بنا لیا اس کے اندر ہمیں سکون حاصل ہوگی یقین مانیے آپ کے گھر کے اندر آپ کو سکون حاصل نہیں ہو سکتی ہے جبکہ آپ کے گھر کو اللہ رب العالمین نے سکون کی جگہ بتایا اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے گھروں میں تو سکون حاصل نہیں ہوتی ہے ہمارے گھروں میں ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتی ہے ہم سکون کو تلاش کرنے کے لیے آؤٹنگ کرتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تفریح گاؤں میں جاتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے تفریح گاؤں میں جانے کے بعد ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بہترین قسم کا گھر ہے اے سی لگا ہوا ہے تمام سہولت ہے اس کے باوجود گرمیوں کے زمانے میں کہا کہ دل کے سکون کے لیے کسی سیسائی علاقے میں جائیں گے ٹھنڈے علاقے میں جائیں گے اور وہاں جا کر تھوڑی دیر تھوڑی کچھ دن رہیں گے تاکہ سکون حاصل ہو جائے میرے بزرگوں اور ساتھیوں حقیقت تو یہ ہے کہ جس انسان کو اس کے اپنے گھر میں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوئی دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر اس کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوئے اگر کسی شخص کو اپنے گھر کے اندر سکون حاصل نہیں ہے تو دنیا سے کسی بھی کونے میں چلے جائے کسی بھی علاقے میں چلے جائے اس انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سکون کی جگہ اللہ رب العالمین نے اس کے گھر کو بتایا واہ تمہیں تم سکنا ہم نے تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے تمہارا گھر بنایا تو ضروری ہے کہ بحثیت مسلمان ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا بھی رکھیں اور ان تمام سنگاتوں سے پاک رکھیں سے پاک رکھیں چاہے وہ ظاہری نجاست ہو یا لازمی نجاست ہو نجاست نجاست دو طرح کی ہے ہے ظاہری گھر کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے گھر پاک و صاف نہیں ہے اگر چھوٹے بچے گھر میں ہیں تو اس کو اور پہانا کا کوئی نظم نہیں ہے بچہ پوٹ سے پیشاب کر رہا ہے سارا دن پیشاب پڑا ہوا گھر میں بچہ ایک پوٹ سے پہانا کر رہا ہے سارا دن گھر میں بداخت والی بات ہے گندگی والی بات ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور جتنا جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کی جگہ پہ صاف کر دیا جائے جا کر کے تاکہ گھر صاف ستھرا رہے باہری بھی جا کر بات بھی جا سکتی ہے کہ گھر کے اندر ایسے ایسے سامان ہم نے رکھے ہیں جو گندگی پھیلانے والی ہے جو فہاشیت پھیلانے والی ہے جو اجانت پھیلانے والی ہے لہٰذا ان گندگیوں سے بھی گھر کو دور رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے گھروں میں تصویریں تصویر بہت سارے ہو سکتے ہیں لوگ اپنے بابا کی تصویر رکھتے ہیں کوئی بزرگ کی تصویر رکھتے ہیں کوئی مورتی رکھتا ہے گھر میں کوئی اپنے گھروں میں مورتی رکھتا ہے کوئی اپنے گھروں میں تصویریں لگا کر رکھتا ہے کوئی اپنے گھروں میں کسی مزار کی تصویریں لگا کر رکھتا ہے کوئی تاج محل بھی لگا کر کے رکھتا ہے اپنے گھروں میں جس پہ جس کے اندر بھی خبر ہے کوئی اپنے مرے ہوئے باپ دادا کے فوٹو کو لگا کر کے رکھتا ہے کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے گھر کے اندر سکون اور اطمینان آپ کو میسر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ہے جس گھر میں تقریریں ہوں گی اس گھر کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں گندگیاں ہوگی اجازت ہوگی اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے ہیں یہاں دونوں طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کو درست رکھیں صاف ستھرا رکھیں یہ گھر اللہ رب العالمین کی جانب یعنی سے نعمتوں میں سے کبھی نعمت ہے اس کا خیال ہمیں اور آپ کو ہم سبوں کو کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں گھر عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں گھر آتا فرما دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فرصت کے تمام لمحات ہم گھر میں ہی گزارے اپنے فرصت کے تمام لمحات ہم گھر میں گزارے ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد اپنی مصروفیت سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی طالب علم ہے تو اپنی پڑھائی کے وقت سے فارغ ہونے کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ وہ گھر میں رہنا گوارا نہیں کرتا ہے گھر میں رہنا گوارا نہیں کرتا ہے بلکہ آج دور جدید کا ایک فیشن ہو گیا دور جدید کا ایک فیشن ایک ذہنیت آج لوگوں کی جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے باہر جتنی دیر رہے گا گھر پہ اس کی اتنی اہمیت ہوگی لوگ یہ سوچتے ہیں خاص کر نوجوان طبقہ جو طالب علم ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ گھر کے قریب رہ کر پڑھائی کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر سے دور جا کر پڑھائی کی جائے شہر سے نکل جایا جائے یا ملک سے نکل کر کے پڑھائی حاصل کی جائے اس طرح ہونے سے کیا ہوگا گھر کے پہ دقت برقرار رہے گی بزرگوں اور ساتھیوں یہ ذہنیت صحیح نہیں ہے یہ ذہنیت صحیح نہیں ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ جس شہر کے اندر ہاسٹل کا بہت سارا بہت سارا نظام ہے جس طرح ساؤتھ کے اندر وغیرہ کے اندر جس <clears throat> طریقے سے آج دیکھتے ہیں کہ وہاں ہاسٹل کا ایک نظام قائم ہے دنیا بھر سے ملک بھر سے بچے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر بہت سارے کورسز وہاں پر ہیں ان کورسز کو کرنے کے لیے باہر کے علاقے میں جاتے ہیں گھر کو چھوڑ کر دور جاتے ہیں اور ہاسٹل میں زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں گے آپ معلوم ہوگا اگر ہم روزانہ کے حالات اور واقعات پر اگر نظر رکھتے ہیں تو جو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں کہ ان علاقوں میں جہاں ہاسٹل کا نظام زیادہ ہے وہاں برائیاں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ برائیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں جہاں ہاسٹل کا نظام ہے کیوں کیونکہ نوجوان اپنے گھر سے دور ہے گھر کے باہر باہر بھی دیکھ سکتا ہے گھر کے رشتے دار بھی ہے کسی نہ کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ شخص وہ نوجوان برائیوں میں کم پڑتا ہے کیونکہ جب اپنے گھر سے دور چلا جاتا ہے ہاسٹل زندگی گزارتا ہے تو ہاسٹل سے زندگی گزارنے کے بعد وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو اتر لیتا ہے اور اس پر وہ برائی اور ملوث ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اب کو سانس صورتحال یہ بھی ہے کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ساتھ آج نوجوان جو ہماری بہنیں مسلمانوں میں ہیں آج ان کی یہاں کی اکثریت یہی دین کی پائی جا رہی ہے وہ اپنے زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر رہنا چاہتی ہے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر اسپینڈ کرنا چاہتی ہیں اور وہ یہی کرتی ہیں اسکول ہے کالج ہے اور بات بات جو سامنے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کی محلے کے قریب کوئی کالج ہے تو اب وہاں مجھے داخلہ کی خواہش نہیں ہوتی ہے کیونکہ کالج کے گھر سے دور ہونا چاہیے گھنٹے گھر کا سفر ہو جہاں لوگ جا سکے آرام سے ایسے کالج تلاش کیے جاتے ہیں جو گھر سے کافی دور ہو اسی طریقے سے ہمارے کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ملک سے باہر یا کہیں اور دور بھیج رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے بزرگوں اور ساتھیوں قرآن سنت کی روشنی میں یہ بات غلط ہے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر عورتوں کو یہ حکم دیا قرآن کریم کے اندر کہ اخر نقی بجو بننا ولا تبر بجنا تبر ہونا چاہیے جولا کہ تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کے طریقے سے بند سبر کر گھر سے باہر مچھلی کیا کرو اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اپنے گھروں میں پڑھا رکھو اور گھر کے اندر نماز نماز قائم کرنے رہو یہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خصوصی تاکیب کروائی ہے تو یہ گھر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں وہ سوال کیا ہے مستد احمد نبی جی کی روایت نہیں روایت ہے سوال کیا صحابی نے یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے کہ میں نجات حاصل کر لوں نجات دنیا میں زندگی میں بھی نجات حاصل ہو جائے اور آخرت کی زندگی میں بھی نجات حاصل ہو جائے کوئی ایسی بات مجھے بتا دیجیے کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیجیے کوئی ایسا حکم مجھے دے دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جواب دیا پرمایا کا نشان ہے فرمایا ایسا تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ زبان پر قابو رکھ زبان کو بے قابو نہ ہونے دینا چاہیے جس طریقے سے آج ہمارے اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہمارے زبان بہت سے قابو ہو جاتے ہیں ہم جیسی جیسی باتیں کہہ دیتے ہیں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو دل کو چھیت کر اس کے داخل ہو جاتی ہے ایسی باتوں کو کہنے سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں کہنے کا رسالت کہ اپنی زبان اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور فرمایا وہ یسا کمائی اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو یہ تمہارے لیے ضروری ہے اگر تم کتنے سے بچنا چاہتے ہو فساد سے بچنا چاہتے ہو بگاڑ سے بچنا چاہتے ہو خرابیوں سے بچنا چاہتے ہو تو سنو اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو زیادہ سے زیادہ وقت جو کو ملے اپنی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اس کو اپنے گھر میں گزارا کرو یہ گھر کی اہمیت ہے بزرگ اور ساتھیوں جس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو گھر اٹا بنویا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی کوشش کیجیے آپ کے سامنے جو یہ گھر کے مالیوں سے آئی گھر کی کیا اہمیت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر کیسے اکثر سر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شکوا شکایت ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف باپ بیٹے میں اختلاف بھائی بہنوں میں اختلاف خاندان میں اختلاف گھر میں گھر گھر میں جو بکی ہوتے ہیں اختلاف کیوں اختلاف پایا جا رہا ہے یہ اختلاف کے آنے کی وجہ کیا ہے نبی کریم طلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور مضمولات پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے راستے بتائے ایسے ایسے طریقے بتائے جن پر عمل کرنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر سکون آ سکتا ہے ہمارے ہمارے گھروں کے اندر اطمینان اور چین نصیب ہو ہو سکتی ہے اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت عمل کریں گے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی فرمایا جب ہم اپنے گھر میں داخل ہو جب ہم اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کہیں دعا سکھلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو کیا دعا اللہم انی خیر المولد المخرج اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دکھلائی ہے کیا معنی ہے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دعا کرو اللہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں اس بات کی اے اللہ ہم خود سے اس بات کی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک داخلہ بھی ایک گھر میں داخل ہوا ہے سلامتی کی دعا کر رہا ہے اے اللہ بہتری کے ساتھ داخلہ ہوا ہمارا پتا نہیں گھر کا کیا نظام ہے پتا نہیں گھر کے اندر کیا حالت ہے کہیں ایسا نہ گھر میں داخل ہو کتنا شروع ہو جائے بیوی سے دیکھتے ہی جھگڑا شروع ہو جائے ماں باپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے جانے گھر کے اندر کیا حالات پیش آ جانے ہم گھر میں جا رہے ہیں جن گھر ہم باہر تھے بہت خوش تھے بہت اچھے تھے ذہن بھی ٹھیک تھا ساری چیزیں اچھی تھی لیکن گھر میں داخل میں پتا چلا کہ بہت ساری پریشانیاں ہے بیوی بیمار ہے بچے بیمار ہے بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دعا سکھائی جب داخل ہو تو کرو اللہ اللہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ اچھا، جب ہم گھر میں داخل ہو تو خیر کے ساتھ داخل ہو گھر میں ہمارا داخلہ خیر کے ساتھ ہو جب نکلے گھر سے تو خیر کے ساتھ نکلے کھلن ساتھ کے گھر سے نکلے بسم اللہ ولجنا اللہ تیرے نام کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں وہ بسم اللہ سرجنا اللہ تیرے نام کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہے ہیں اللہ ربنا توکلنا اور میرا میرا بھروسہ تو صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے یہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی غور کیجیے ان دعاؤں کا انتظام کرنے کے بعد کس طریقے سے سکون کس طریقے سے اطمینان آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے اندازہ لگائے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا داخلہ خیر کے ساتھ ہو ہمارا گھر سے نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہمیں جب ہم گھر سے باہر جائیں اب جب گھر سے باہر جا رہے گھر میں داخل ہونے کے بعد داخل ہونے کی دعا سکھائی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی بھی دعا سکھائی فرمایا جب گھر سے نکلو تو یہ دعا کرو اللہ انی اعوذ بکا ان ادل او ادل اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گمراہ کر دے باہر جانے کے بعد راستے میں ہم گھر سے نکل رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا شخص باہر میں کھڑا ہے جو ہمیں گمراہ کر دے ہمیں سٹ کے ڈنڈر پر لکھا کر پہنچا دے ہمیں گناہوں کٹے پر لکھا کر پہنچا دے کہیں ایسا نہ ہو اللہ ایسا ہم پناہ چاہتے اس بات سے کہ کوئی مجھے گمراہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی کو گمراہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا کے ہم خود کسی کی گمراہی کے ساتھ بن جائے ایسا تو ہمیں اس بات سے بھی پناہ میں رکھنا پھر ہم کہتے ہیں او اذل او ازل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں پھسل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ بدکاری کی جانب ہم چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر انسان جو پھسل جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پر پھسل جائے باقی طور پر پھسل جائے او ازلنا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود کسی کے پھسلنے کا سبب بن جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ بتا تو خود ہم ہی کسی کے پھسلنے کا سبب بن جائے او اصل او اصلما او مسلما کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم اس بات کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کو کوئی مجھ پر ظلم کرے راستے میں نکل جائے کوئی ظلم کر دے کسی کے ساتھ مار پیٹ ہو جائے کوئی مجھے مار دے کوئی مجھے پیٹ دے کوئی مجھے دھکا مار دے گاڑی سے دھکا لگ جائے کار سے دھکا لگ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارے اوپر ظلم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم دوسری بات کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود کسی کے لیے ظلم کا راز بن جائیں یہ دعا محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس کے یجہلا بنایا اور ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے جاہر کر دے کوئی مجھے گمراہ کر دے کوئی مجھے غلط بات بتا کر چلا جائے یا خود کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود کسی کی حالت کے لیے ذمہ دار بن جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جائی ہے گھروں سے نکلتے وقت گھروں میں داخل ہوتے وقت ان دعاؤں کے اہتمام کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے گھروں پہ جو سکون حاصل ہو سکتا ہے آپ کو اطمینان حاصل ہو سکتی ہے آپ کو چین حاصل ہو سکتا ہے اور واقعی اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم ارشاد کروایا کہ اللہ جعل لكم من بيوتكم کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنا ایمان اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انجام تعلیمات پر عمل کریں گے اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم رسول نور کے ساتھ کرنا چاہتا ہے يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوت حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ایمان والو تم میں کا کوئی شخص اپنے گھر میں یا اپنے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت کے لیے اور گھر والوں کو سلام کر دے دو باتیں بتائیے کو اللہ حکم دے رہا ہے گھر کے اندر سلامتی کیسے داخل ہوگی گھر سکون کا بار کیسے بنے گا اللہ مبارک بتایا اس کا طریقہ آپ کو بتایا میں ایمان والو تم اپنے گھر میں داخل ہو یا گھر کے گھر میں داخل ہو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ اجازت لے اجازت آج اپنے گھر میں داخل ارے غیر سے بات سمجھ میں آتی ہے غیر کی بات سمجھ میں آتی ہے دوسرے کے گھر جا رہے اجازت کوئی آنا ہے یا نہیں آنا ہے بل بجائے اجازت لیں گے پرمیشن لیں گے اپنے گھر میں کیا اجازت لے گا نہیں اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا ہے پتہ نہیں گھر کے اندر آپ کی ماں ہے بہن ہے جوان بہن ہے جوان بیٹی ہے گھر کے اندر کس حالت میں ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اجازت سے پہلے اجازت لے اجازت لینے کے بعد گھر میں داخل ہو اس کی وجہ سے آپ کا جو آپ کا جو گھر ہوگا اس گھر کے اندر سکون اور اطمینان حاصل ہوگی اور آپ کا جو معاشرہ ہوگا وہ معاشرہ بھی سارے معاشرہ ہوگا ورنہ جو حالت دیکھتے ہیں ریسٹرن کنٹریز کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جہاں اطمینان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے اور خاص کر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہمارے اندر ایسی تہذیبیں اور ایسے کلچر آج داخل ہو گئے ہیں کہ گھر کے اندر جوان بہن ہے بجانے کس حالت میں ہے ہر اسی کے سامنے کھڑا ہے جوان بیٹی ہے باپ اسی حالت میں بیٹی کے سامنے آنا جانا کر رہا ہے بیٹی باپ کے سامنے بنانا حالت میں آنا جانا کر رہی ہے اس کا نتیجہ آج دنیا کے اندر روز مرہ ہونے والے حالات اور روز مرہ ہونے والے واقعات جو میڈیا کے ذریعے سے ہم اور آج تک پہنچتے ہیں ہم دیکھیں کس طرح بے حیائی اور کس طرح فحاشت اتنی عروج پر ہو چکی ہے کہ آج گھر کے اندر بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہے بہن اپنے بھائی سے محفوظ نہیں ہے کیوں ایسا ہے کہ ہم اسلام کے اس اہم ترین اصول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جو اصول اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ کیا کرو جب تک اجازت نہیں دے لو اپنے گھر میں داخل بنو اور دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ تو خلی علی وہ تو کل بھی اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو آج ہم سلام تو بہت سکتے دوست میں احباب میں رشتے دار میں باہر کے لوگوں میں ملنے جلنے والوں میں سلام کا رواج تو ہے سلام کا جلن تو ہے کے پاس سلام تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ سلام کر کے داخل نہیں ہوتے جبکہ اللہ نے ہم کو حکم کیا ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہو اللہ اکبر یہ اتنا جامع ترین کرنا ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں ہونے والے تمام کرامات اور آپ کے گھروں میں ہونے والے تمام کرفات کی ختم کر سکتا ہے اور میری دعا کے ساتھ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں کیا ہے دعا السلام علیکم تم پر سلام کی ہو اور رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ ہو اور برکت نازل ہو تم پر یہ دعا ہم کسی کے لیے جب کرتے ہیں غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے سوچیے اس بات کو کہ بیوی نے آپ سے کچھ سامان لانے کے لیے کہا بہت ضروری سامان ہے کھانے پینے کے سامان یا دیگر چیزیں بتاؤ جی مثال میں کہہ رہا ہوں آپ بھول گئے آپ کے ذہن میں نہیں آئی آپ کسی اور کام میں مجبور ہو گئے کافی دیر کے بعد آپ کو یاد آیا آپ کو سامان لے کر آ رہے بیوی اندر سے بہت غصے میں ہے شوہر کی جان کا کل خطرہ ہے آج تکرار کی نوبت ہو سکتی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ شوہر عقل مند ہے شوہر عقل مند ہے گھر پہ دستک دیتا ہے داخل ہوتی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارا کا سارا غصہ ختم ٹیمپریچر ڈاؤن اس کا جانا ترین کلمہ ہے جو ہمیں سکھلایا اللہ رب العالمین نے کہ سلام کے ساتھ داخل ہو اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو یہ دعا ہے سلامتی کی دعا آپ دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو دے رہے اپنی بیوی کو دے رہے اپنے بچوں کو دے رہے لیکن افسوس کی بات ہے آج یہ سلام ہمارے اسٹیٹس کا ذریعہ ہمارے انا کا ذریعہ بنا ہے سلام ہم اپنے گھر میں کریں گے بیوی کو ہر سلام کریں گے بچے کو ہر سلام کریں گے سلام وہ کرے گا وہ چھوٹا ہے وہ سلام کرے گا اسلام سلام کو انا کا ذریعہ نہیں بنایا ہے سلام کو عام کیجیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل سلام ابھی لگو کہ آپ کو سلام کو پھیلاؤ آپ اپنے سلام کو پھیلانے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی طریقے سے ایک اور ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کی آیت ہے اسی آیت سے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِكُمْ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ من عند نور کی آیت ہے اللہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم داخل ہو اپنے گھروں میں تو کیا کرو اپنے طرف سے گھر والوں کو سلام کا دو اور فرمایا مبارک طیبہ بہت ہی پاکیزہ بہت ہی مبارک تو میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بچوں کے لیے بچیوں کے لیے بیویوں کے لیے ماں ہے پاس ہے ان کے لیے سوتے کہاں لے کر جاتے ہیں رات کا وقت ہے گھر گئے تو بجلی کے لیے کچھ سامان لے کر جا رہے ہیں بچے کے لیے کچھ مٹھائی لے کر جا رہے ہیں چاکلیٹ لے کر جا رہے ہیں ماں باپ کے لیے کچھ سامان لے لیا ہے کیا ہے کہ آج خوشی گھر میں آ جائے گی کیونکہ ہم ہم کا ہاتھ لے کر کے گھر میں جا رہے ہیں آج بیوی کو توحفہ دیتے ہیں بیٹے بیٹیوں کو توحفہ دیتے ہیں ماں باپ کو بھی توحفہ دیتے ہیں یہ سارے توحفے کا آیت کے باوجود بھی گھروں کے اندر اختلاف باقی ہے اتحاد کیوں نہیں قائم ہو رہا ہے سکون کیوں نہیں قائم ہو رہا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے مبارک سب سے باقی لوگوں کا جو دینے کا حکم دیا وہ تو پڑھیا ہے کہ پسند لے وہ سلام کرو سلام کا تحفہ دو یہ تحفہ سب سے اہم ترین تحفہ ہے سب سے مبارک تحفہ ہے سب سے قیمتی تحفہ ہے اس تحفے کو ہم نے گھر میں نہیں دیا ہے گھر میں سکون کیسے حاصل ہوگی گھر میں سکون کیسے حاصل ہوگی کہ ہم نے یہ مبارک تحفہ اپنے گھروں میں نہیں دیا ہم نے یہ پاکی کا توحفہ اپنے گھروں میں نہیں دیا بزرگ اور ساتھیوں یہ گھر جو اللہ نے بلا رہی تھی سے ایک عظیم نعمت کے پاس ملی ہے اس کی اس اس اس کے انعام کی جو جو قدردانی ہونی چاہیے اس قدردانی کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب قرآن العمین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ ہمیں ملتا ہے اسی طریقے سے گھر کو گھر کے سکون حاصل کرنے کے لیے گھر کے اندر اطمینان اور برکت حاصل کرنے کے لیے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر کچھ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گھر کو بنانے سے منع کروایا گھر میں نماز کا حکم سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین حضرت موسا علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ راجا الم قبلہ اللہ نے یونس کے ساتھ فرمایا حضرت موسا علیہ السلام کو کہ آپ اپنے گھر کو ذرا قبلہ بنا لیا کیجیے کچھ نماز اس نے پڑھا کیجیے یہ اللہ رب العالمین حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا صحیح بخاری کی روایت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو پر ان مکتوبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو نماز ہے وہ بہتر نماز وہ ہے جو لوگ اپنے گھروں میں پڑھا کریں لوگ اپنے گھروں میں پڑھا کریں یہ بہتر نماز ہے ہر نماز مسجد میں جماعت جو نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے بعد جو سنت نوابل ہے اس کا اہتمام چاہیے کہ لوگ اپنے گھروں میں جا کر کریں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گھر کے اندر سکون حاصل ہو جاتی ہے گھر کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے گھر کے اندر ایک ماحول قائم ہوتا ہے نماز کے پڑھنے پڑھانے اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کے پر کرنے کا بھی حکم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ اس کے اندر کچھ نمازیں پڑھا کرو یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ملتا ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور یاد رکھ کے گھر کے جو فساد جو بگاڑ جو خرابی آتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ گھر کے اندر شیطان داخل ہے گھر کے اندر شیطان داخل ہے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر سانپ سانپ موجود ہو کہتے ہیں اگر گھر کے اندر سانپ موجود ہو تو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا جتنا خطرہ گھر کے اندر شیطان کے رہ سے ہیں کیونکہ سانپ اگر ڈسے گا تو جسم کو ڈسے گا سانپ اگر ڈسے گا تو جسم کو ڈسے گا لیکن شیطان اگر ڈسے گا تو ایمان ڈسے گا شیطان اگر دسے گا تو ایمان اور عقیدے کو ڈسے گا لہذا شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور شیطان کو گھر سے نکالنے کا حکم وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کتنے بہترین طریقے اور اصول ہمیں بتائے ہیں اپنے گھروں سے شیطان کو نکالنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے گھر میں آتا ہے کوئی شخص اپنے گھروں میں داخل ہوا سلام کر کے داخل ہوا بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوا بسم اللہ کرمل ہوا گھر میں دعا پڑھ کر کے داخل ہوا جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو کر کے اور دعا پڑھنے کے بعد کھانا کھانا شروع کیا شیطان کہتا ہے کہ آج گھر میں میرے لیے رات گزارنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام یہاں پر لگا ہوا ہے دونوں چیز سے وہ بیکار ہو گیا نہ اسے کھانا نصیب ہوا نہ وہ رہنا نصیب ہوا لیکن جب وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے دعا نہیں بنتا ہے دعا پر دروازہ نہیں بند کرتا ہے اس طرح کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے نہیں نہیں ہے دعا تو کو شیطان کہتا کہ آج سے یہاں رہنا بھی میرا ہے اور کھانا بھی میرا بن گیا دونوں چیز اس کو حاصل ہو گئی اور شیطان گھر میں رہتا ہے رات بھر رہتا ہے میاں بیوی میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہے میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرتا ہے آپ اپنے بڑھاتا ہے ماں باپ میں اختلاف پیدا کرتا رہتا ہے پورے پورے گھر کو بے سکونی کا باعث بنا دیتا ہے شیطان کی وجہ سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو اسلامی بنانے کے کچھ اصول سکھائے ہیں کچھ ذریعہ بتائے کچھ طریقے بتائے ہیں جن کو سفار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی توقع بتا سکتا ہوں اللہ عالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھنا خبر کرتے ہو ہو ہو رکھنا جب ہمارا خاتمہ خاتمہ امام لطیف کا ہم ہم جو جو بیمار انہیں کروا کروا کروا پریشان حال ہے ان ان کی کی پریشانی کو دور کے قرض کرنے سہولت فراہم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you. الحمد لله الذي لم يتخذ بلدا وكان لكله شريك في الملك